محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جا رہا ہے میرے نبی کی امت کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے میں با اپنے ان حکمرانوں سے کہوں گا یہ ظلم صرف تمہاری گردن جھکانے کی وجہ سے ہوا یہ ظلم صرف تمہاری منتیں کرنے کی وجہ سے ہوا یہ ظلم تمہارے ان کے باڈی گارڈ بننے کی وجہ سے ہوا کاش تمہیں نبی کے پاؤں یاد ہوتے کاش تمہیں مدینہ منورہ کی فضائی یاد ہوتی کاش تم عہدے کوثر والے دن کو یاد رکھتے تم ان کے سامنے جھک کے جاتے ہو وہ ہمارے مسلمانوں کو شہید کرتے ہماری مسلمان بچیوں کو بیوہ کرتے بوسنیا کی مسلمان بچیوں کو اٹھا کر لے گئے کہا ان کے پیٹ سے عیسائی بچے جنم لیں گے غالبان اپنے جسم تو دیکھو خدا نے تمہیں کتنے اچھے جسم دیے کیا اس لیے کہ تم کافروں کی چاکریاں کرو ذرا اپنے بازو تو دیکھو اپنے آپ کو کمانڈو کہنے والوں تمہارے بازو قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے کیا تمہارے بازو علماء کی حفاظت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے کیا تمہارے بازو بابری مسجد کے طور اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے اور کیا تمہارے بازو ہماری بہنوں کے دوپٹے بچانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے اور کیا تمہارے بازو ملا عمر کی مقدس عمارت کو بچانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے اور کیا فائدہ تمہاری طاقت کا اسلام لٹ گیا مسلمانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح اٹھا کے کافروں کے حوالے کیا گیا دن دہاڑے کا جنازہ اٹھ گیا ہماری مسجدوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا حکمران یہ طاقت کس کام کی ہے یہ فوجیں کس کام کی ہے یہ اصلیہ کس کام کا ہے ہر کاش تم اتنی بزدلی نہ دکھاتے ہم ان کافروں کو اپنے پاؤں میں چکا سکتے تھے ہم ان کی ناک رگڑ سکتے تھے ہم اپنی جانیں دے کر اپنے بچے کٹوا کر کو اسلام کی عظمت بتا سکتے تھے ہم ان پر مسجدوں کے تحفظ کو اشارہ کر سکتے تھے کاش تم ہمارے رستے کی دیوار نہ بنتے کاش تم ان کے کرائے کے قاتل نہ بنتے کاش تم مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے ان کے سامنے جانوروں کی طرح نہ بیٹھتے خدا کی قسم تم بڑھ جاؤ گے فرشتوں کو کیا جواب دو گے میرا محمد عربی پوچھ رہا ہے کہ تم میرے ہو یا واشنگٹن کے کسی کی ہمت ہے کہ جواب دے سکے